تورات اور انجیل من قبل اس سے پہلے للناس ہدایت واسطے لوگوں کے وانزل الفرقان اور اتاری اس نے فرق کرنے والی ان الذین کفروا بآیات اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ساتھ اللہ کی آیتوں کے اللہ عذاب شدید واسطے ان کی عذاب سخت واللہ عزیز کام اور اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا ان اللہ بے شک اللہ لا یخفا علیہ شی نہیں پوشیدہ اوپر اس کی کوئی شے فی الارض بھی زمین کے ولا فی السماء اور نبی جاسمان کے وہی اللہ ہے یو سب جو تمہاری صورتیں بناتا ہے پھر ارحام رحموں کے اندر کیفا یشا جیسے وہ چاہتا ہے لا الہ الا هو العزیز الحکیم نہیں کوئی الہ مگر وہی غالب حکمت والا صورت عال عمران اس صورت کو عال عمران اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں آل عمران کا تفصیل سے ذکر کیا گیا اس لیے اس صورت کو کہا گیا صورت عال عمران صورت عال عمران نزول کے اعتبار سے تو یہ نازل ہوئی ہے صورت انفال کے بعد صورت انفال جو نویں پارے میں آتی ہے وہ پہلے نازل ہوئی اور صورت آل عمران اس کے بعد نازل ہوئی جس طرح پہلے گزرا کہ ہر صورت کا پہلی صورت کے ساتھ ایک ربط اور ایک تعلق ہوتا ہے صورت آل عمران کا ما قبل کے ساتھ ربط یوں ہوگا کہ صورت فاتحہ کے اندر اللہ نے بندوں کو یہ راستہ بتایا کہ تم یوں کہو ایا کا نا بدو کا نستعین یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں صورت بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے گائے کی عبادت کی نفرت ایمان والوں کے دلوں کے اندر یوں پیدا کی کہ تم یوں کہو لا نعبد ولا نستعین البقرہ کما عبادت الیہود کہ نہ ہم گائے کی عبادت کرتے ہیں نہ ہم گائے سے مدد مانگتے ہیں جس طرح یہودیوں نے گائے کی عبادت کی اور گائے سے مدد مانگی صورت آل عمران کے اندر فرمایا تم یوں کہو لا نعبد ولا نستعین آل عمران کما عبدت النصارہ نہ ہم آل عمران کی عبادت کرتے ہیں نہ ہم آل عمران سے مدد مانگتے ہیں جس طرح کے عیسائیوں نے کیا پھر صورت بقرہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یوں دعا کیا کرو ون سر نا فن سر نا کو کا فرین یا اللہ کافر کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد کر صورت آل عمران کے اندر تفصیل سے بتا دیا کہ وہ کافر کون ہیں وہ مشرق جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنایا خود اسی صورت کے اندر ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم پکی بات ہے وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم کی شکل میں آیا اس ظاہر میں مسیح ابن مریم ہے اور اندر خدا ہے دوسری جگہ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث و ثلاثہ پکی بات ہے وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے عیسائیوں کے اندر یہ تین گروہ تھے ایک گروہ ابنیت کا قائل یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے دوسرا گروہ کہ اللہ ہے ہی تین تیسرا گرو عیسائیوں کے اندر وہ تھا جو عینیت کے قائل تھے کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم کی شکل میں دنیا کے اندر آ گیا ایمان والو اللہ سے مدد مانگو فن سرنا القوم کافری ان کافروں کے مقابلے میں یا اللہ تو ہماری مدد فرما یہ تو اجمالی طور پر ایک ربط ہوا صورت فاتحہ سے صورت آل عمران تک پھر صورت بقرہ کا صورت آل عمران کے ساتھ اقربت ہو گیا صورت آل عمران کی ان آیتوں کا شان نزول مفسرین کہتے ہیں کہ جب ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدین منورہ تشریف لے گئے آپ کی نبوت ہر چہار جانے باپ کی نبوت کا ذکر ہونے لگا حتیٰ کہ نجران ایک علاقہ ہے یمن کا نجران کے اندر اکثریت عیسائیوں کی تھی جب ان کو یہ پتہ چلا کہ مدینے کے اندر ایک پیغمبر ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوحیت کا انکار کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت کا انکار کرتے ہیں وہاں کے بادشاہ نے ساٹھ آدمیوں پر مشتمل ایک وفد بھیجا ساٹھ آدمی ان ساٹھ آدمیوں کے اندر چودہ آدمی بہت زیادہ سرکردہ تھے لیکن ان چودہ آدمیوں کے اندر بھی تین آدمی ایسے تھے جو سب سے زیادہ معتبر بلکہ وقت کی حکومت کی طرف سے ان کو اس علم کی وجہ سے بڑی بڑی جاگیریں ملی ہوئی تھی بڑے علم والے لوگ تھے ایک کا نام تھا عبد المسیح یہ ان کا لیڈر تھا دوسرے کا نام تھا اہم اور تیسرے کا نام تھا حارث بن ابو القما حارث یہ تین آدمی تھے ان کے سوا کوئی دوسرا آدمی ان سے بات نہیں کر سکتا تھا جب یہ آئے مسجد نبوی کے اندر مفسرین کہتے ہیں مسجد نبوی کے اندر یہ پہنچے ساٹھ آدمی عصر کی نماز کا وقت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم بھی عبادت کریں گے لیکن انہوں نے اپنا منہ کیا بیت المقدس کی طرف اور ادھر منہ کر کے انہوں نے اپنی نماز پڑھ لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے عصر کی نماز پڑھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اب وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کرنے لگے جھگڑا کرنے لگے الوحیت مسیح کے بارے میں انہوں نے پہلی چار باتیں تو یہ کی کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے یہ آپ کا قرآن بھی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے دوسری بات عیسیٰ علیہ السلام اندھے مادر ذات جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تمہارا قرآن بھی مانتا ہے تیسری بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑے آدمی کے بدن پر ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا اور چوتھی بات قدرتی عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی ایک شکل بناتے مورتی بناتے اس میں پھونک مارتے تو وہ زیرو بن جاتا ان چار باتوں یہ چار باتیں تو وہ ہیں جو چاروں باتیں تمہارا قرآن مانتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں کیونکہ مردوں کو زندہ کرنا کوڑے کو تندرست کرنا اور نابینا کو بینا کر دینا پھر مٹی کی مورتی کے اندر روح ڈال دینا یہ تو اللہ کا کام ہے اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں چار باتیں یہ کی دو باتیں انہوں نے اور کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے جب وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا باپ جب انسانوں میں سے کوئی بھی نہیں ان کا باپ خود اللہ ہے ان کا باپ اللہ ہے یہ باتیں جب ان عیسائیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی ایک معمولی عقل والا آدمی بھی ان باتوں کا جواب دے سکتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا آپ نے فرمایا علسم تعلمون تفسیر در منصور ایک وہ بڑی معتبر تفسیر ہے اس کے اندر بڑی تفسیر سے نقل کیا کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا تو اپنے اختیار سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے اختیار سے کیا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ بے عزن اللہ بے عزن اللہ اللہ کے حکم سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تو نہ ہوئے بلکہ وہ تو اللہ کے محکوم بندے ہوئے تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نابینے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا اس میں بھی ان کا کوئی کمال نہیں اس میں بھی وہ کہتے ہیں بے عزم اللہ اللہ کے حکم سے اسی طرح اگر کوڑے کے بدن پر ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس میں بھی بے عزن اللہ اللہ کا اذن چلتا ہے اللہ کا حکم چلتا ہے اور تم جو کہتے ہو کہ مٹی کی ایک مورتی بناتے اس میں پھونک مارتے وہ زندہ ہو جاتا یہ بھی بے اللہ اللہ کے حکم سے ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا کمال ہے پھر تم جو کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تم سوچو کہ اللہ نے اماں ہوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا وہ ماں ہے نہیں حضرت آدم کی بائیں پسلی سے اماں ہوا کو پیدا کر دیا ماں کوئی بھی نہیں اور تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو آؤ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا نہ وہاں ماں ہے نہ وہاں باپ ہے اللہ نے ان کو پیدا کیا تو جو اللہ بغیر ماں اور باپ کے آدم کو پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ اللہ بغیر باپ کے عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے انہوں نے تسلیم کیا کہ یہی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے لم یا کل و لم اللہ وہ ہے جو نہ کھانا کھائے نہ پانی پیئے نہ اللہ کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئے لیکن عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ مائی مریم کے بارے میں تو قرآن بھی کہتا ہے کانا یا قلان تو تم بھی مانتے ہو وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے اللہ تو وہ ہے جو کھانا نہیں کھاتا کیوں اس لیے کہ جو کھانا کھاتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے اور جو مختاج ہوتا ہے وہ الہ نہیں بن سکتا جو خود کھانے کا مختاج پینے کا مختاج قضائے حاجت کا مختاج اتنا محتاج ہے تو وہ الہ کیسے بن سکتا ہے وہ حاجت روا کیسے بن سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا اور اللہ وہ ہے کہ اس جیسا کوئی اور نہیں کیونکہ یہ تو ظاہر بات ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی مثل ہوتا ہے کبھی شکل میں ہوتا ہے کبھی قد و قامت میں ہوتا ہے کبھی اخلاق میں ہوتا ہے کبھی بات چیت میں ہوتا ہے بیٹا اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے لیکن اللہ کی وہ ذات ہے لیسا کا مثل ہی شے کہ اللہ کی مثل کوئی شے ہے ہی نہیں ہے کیونکہ لم یلد ولم یولد ولم یق الف احد نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ اس جیسا کوئی ہے ان عیسائیوں نے ان باتوں کو تسلیم کر لیا کہ جی واقعی عیسیٰ علیہ السلام کے اندر تو یہ ساری باتیں تھیں کھانا بھی کھاتے تھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے رحم کے اندر اسی طرح رہے جس طرح عام طور پر بچہ اپنی ماں کے رحم کے اندر رہتا ہے پائے وہ چھ مہینے رہے پائے وہ زیادہ رہے جتنا بھی رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں مائی مریم کے رحم کے اندر رہے پھر وہ پیدا ہوئے اور ان کو اسی طرح غذا دی گئی جس طرح کہ وہ ماں کا دودھ پیتے تھے ماں کا دودھ پیتے تھے ان کو غذا دی گئی جس طرح کے بچوں کو غذا دی جاتی ہے اور ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس کو غذا کی ضرورت نہیں ہے اس کو غذا کی ضرورت نہیں ہے جب یہ ساری باتیں اور بہت ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ نجران کے ان سوالوں کے جواب میں آپ نے یہ ساری باتیں بیان فرمائیں اور بہت ساری باتیں بیان فرمائیں قرآن مجید کی صورت آل عمران کی ابتدائی اسی آیتیں دوسرے قول کے مطابق اکاسی آیتیں تیسرے کال کے مطابق چوراسی آیتیں نصارۂ نجران کے رد میں نازل ہوئی اسی آیتیں اکاسی یا چوراسی یہ آیتیں نصارۂ نجران کے رد میں اللہ نے نازل فرمائی پہلے فرمایا الف لام میم یہ عروف مقطعات آیات متشابہات میں سے ہیں جس کا معنی جس کا مفہوم اللہ ہی بہتر جانتا ہے مخلوق کو اس کا کوئی علم نہیں کہ اس کا کیا معنی ہے جس طرح آیت الکرسی جو صورت بقرہ کا قلب ہے دل ہے اسی طرح یہاں اللہ نے وہی آیت اللہ لا الہ اللہ اللہ نہیں کوئی الہ اللہ ہے اس کے سوا کوئی اور الا نہیں معبود نہیں حاجت روا نہیں مشکل کشا نہیں ایسا کوئی بھی نہیں کہ جس کو اپنی مشکلات و مصائب کے اندر پکارا جائے ایسا کوئی بھی نہیں کہ جس کو دور و نزدیک سے پکارا جائے یہ کون ہے اللہ صرف ایک اللہ ہے اور کوئی بھی نہیں اللہ لا الہ الا یہ تو دعویٰ ذکر کر دیا اللہ ہے اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں معبود پر حق نہیں کہ جس کو پکارا جائے جس کی نیازیں دی جائیں جس کے سامنے رکوع کیا جائے جس کے آگے سجدہ کیا جائے جس کو غائبانہ حاجات میں پکارا جائے یہ تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے کیوں جی الحیو زندہ ہے ہے زندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے شک زندہ آسمانوں پر موجود ہیں لیکن پھر جب وہ زمین پر آئیں گے کچھ زمانے کے بعد فوت ہوں گے ان کے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آپ کی قبر مبارک کے ساتھ ان کو دفن کیا جائے گا الحیو اور اللہ وہ ذات ہے الحیو زندہ ہے ایسا زندہ ہے کہ اس پر کبھی موت نہیں آئے گی باقی جتنے بھی ہیں انبیاء ہیں اولیاء ہیں جنات ہیں انسان ہیں یہ جتنے بھی ان سب پر موت آئے گی کیونکہ کلو شعین ان ہال کن اللہ وجہ ہو ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات کی اور کلو من علیہ فان جو کوئی بھی ہے اس پر فنا ہے فنا ہونے والی شے جتنی بھی زیرو چیزیں سب فنا ہونے والی ہیں لیکن اللہ کی وہ ذات ہے الحی زندہ ہے اور یہ زندگی اس کا ایسا لازمی جز ہے کہ کبھی اس کے اندر نہ زوال آئے گا نہ انقطاع آئے گا دیکھو انسان ہے اگر سو سال زندہ رہتا ہے سو سال کے بعد بھی وہ مر جاتا ہے اگر ایک آدمی حضرت نوح علیہ سرات وسلام پہلے گزر چکا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ایک قول کے مطابق ہزار سال تھی دوسرے قول کے مطابق نوح علیہ السلام کی عمر تیرہ سو سال تھی تیسرے قول کے مطابق نوح علیہ السلام کی عمر سترہ سو سال تھی لیکن اس کے بعد کیا ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی وفات ہوگی پھر ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تورات کی کچھ اوراق لے کے آئے تورات کی کچھ اوراق لے کے آئے ورکی پڑھنے لگے وہ یہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ جی میرے بھائی حضرت موسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب کو میرا شاگرد پڑھتا ہے لیکن جب تورات کی تلاوت شروع کی فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا ابو بکر صدیق جو رازدان تھے ابو بکر صدیق کا بڑا مقام ہے ابو بکر صدیق کا بڑا مقام ہے لوگ نہ مانے تو الگ بات ہے وہ بدبختی ان کی اپنی ہے لیکن اللہ کے ہاں ابو بکر صدیق کا بڑا مقام ہے ابو بکر صدیق نے جب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تو عمر کو کہا کہ عمر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کو دیکھا عمر فاروق گھبرا گئے جسا اعلیٰ رک بتائے حضرت عمر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے زمین پر کے کہنے لگے رضی تو ربن و بال اسلام بل محمد و رسولہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا محمد الرسول اللہ کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا دین اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا یہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسا الا اتباعی اور تو تو تورات پڑھتا ہے اگر تورات والا نبی موسا وہ بھی آج اگر زندہ ہوتا تو میری اتباع کے سوا اس کے لیے بھی چارہ کار نہ ہوتا اگر وہ زندہ ہوتا تو میری اتباع اس کے لیے بھی ضروری تھی جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں ان پر موت آئے گی لیکن اللہ کی وہ ذات ہے الحی وہ زندہ ہے وہ سب کو زندگی دیتا ہے لیکن خود کسی سے زندگی مانگتا نہیں سب کو موت دیتا ہے لیکن اس پر موت آئے گی نہیں القیوم سب کو تھامنے والا سب کو سنبھالنے والا جتنی بھی مخلوق ہے انسان کو کیا پتا ہے زمین پر کتنی مخلوق ہے انسان کو کیا پتا ہے جنگل کے اندر کتنی مخلوق ہے پانی کے اندر کتنی مخلوق ہے ہے لیکن اللہ کو کہ زمین پر کتنی مخلوق ہے اس مخلوق کی ضرورتوں کا بھی اللہ کو پتا اس مخلوق کی ضرورتوں کو بھی وہ اللہ پورا کرنے والا اور دریا کے اندر جو مخلوق ہے اس مخلوق کی تعداد بھی جانتا ہے مقدار بھی جانتا ہے کیفیت بھی جانتا ہے اس کی ضرورتوں کو بھی جانتا ہے سنبھالنے والا بھی اللہ ہے اور پھر قرآن مجید نے ایک مقام پر کا القیوم کا معنی سمجھا دوں القیوم ایسا سنبھالتا ہے ماں بھی بعض اوقات تھک جائے نا تو بچے کو اٹھا کے تو پھینک دیتی ہے کہ میں تھک گئی ہوں اس کو سنبھال سنبھال کے لیکن اللہ کی وہ ذات ہے ازل سے اس مخلوق کو وہ سنبھال رہا ہے لیکن کبھی تھکا نہیں ہے کبھی تھکا نہیں ہے اور جی میں تو روزی دے دے کر کے تھک گیا ہوں پانی پلا پلا کے تھک گیا ہوں آپ ان کی روزی بند ان کو اٹھا گزر پھینک دو لیکن نہیں القیوم سب کو سنبھال رہا ہے سب کو تھام رہا ہے ان اللہ یوم سے کچھ سماوات وضا اللہ نے تھام رکھا ہے آسمانوں اور زمینوں کو انتظولا کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں اتنی بڑی مخلوق کو اللہ نے سنبھال رکھا القیوم تھامنے والا ساری مخلوق کو سنبھالنے والا نزلہ علیہ کل کتاب بالحق میرے پیارے پیغمبر اللہ نے تجھ پر کتاب نازل کی الکتاب معرف باللام مراد ہے قرآن مجید بالحق مطلب بسم بالحق اللہ نے آپ پر قرآن مجید کو نازل کیا ٹھیک ٹھیک بالحق جو سچی کتاب ہے اور ایسی سچی کتاب مصدق لما بین یدہ تصدیق کرنے والی ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھی فورات انجیر زبور باقی جتنے صحیفے تھے کیونکہ اللہ کی سچی کتاب کا طریقہ یہی ہے کہ وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں اللہ کا سچا نبی پہلے نبیوں کی تصدیق کرتا ہے بخلاف اس کے کہ مرزا کو جھوٹا تھا اس جھوٹے نے امبیا علیہ السلام کی توہین بھی کی اور انبیاء علیہ السلام کا انکار بھی کیا یہاں تک اس نے کہا کہ عیسیٰ اور موسیٰ وہ تو میری جیب میں پڑے ہوئے اتنا بدبخت تھا وہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتا ہے وہ تو میری جیب میں پڑے ہوئے اتنا بدبخت آدمی یعنی جو خود جھوٹا ہے اس کو دوسرا بھی اسی طرح کا نظر آتا ہے لیکن اللہ کے سچے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر قرآن کا پہلی امتوں پر یا پہلے نبیوں پر پہلی کتابوں پر یہ قرآن کا احسان ہے کہ قرآن نے آ کر کے ان کی سچائی کو بیان کر دیا کہ تورات اپنے مقام پر سچی کتاب تھی لیکن مولویوں نے اس میں خرابی کر دی مولویوں نے اس میں خرابی کر دی کہیں عبارت تبدیل کر دی کہیں معنی تبدیل کر دیا کہیں مطلب تبدیل کر دیا قرآن کے اندر تو یہ چیز اگر مولویوں کی صرف مولویوں کے حوالے کر دیا جاتا نا قرآن کو تو پھر قرآن کا بھی وہی حشر کر دیا جاتا بے شک مانوی طور پر اب بھی تبدیلی کرتے ہیں لیکن لفظی طور پر قرآن کے اندر ایک زبر زیر پیش ایک نقطے کا فرق نہ کوئی کر سکا ہے نہ کوئی قیامت تک کر سکے گا چھ سال کا بچہ قرآن مجید اپنے دل کے اندر یاد کر کے جمع کر لیتا ہے اگر ایک آدمی غلط پڑھتا ہے تو وہ کہہ دے گا تو نے یہاں غلط پڑھا ہے صحیح اس طرح پر ہے مصدق لما بین یدئی وہ ان ضرورت تو اتاری اللہ نے تورات اور انجیل کہ جس طرح اللہ نے تورات اور انجیل اپنے نبیوں پر نازل کی اسی طرح اللہ نے آپ پر قرآن مجید جیسی کتاب کو نازل کیا من قبل اس قرآن سے پہلے تورات بھی آئی اس قرآن سے پہلے انجیل بھی آئی حدل الناس تورات اپنے وقت کے اندر حدلناس تھی اور یا حدل الناس اس کا تعلق ہوگا نظر علیہ کل کتاب میرے پیارے پیغمبر آپ پر جو کتاب نازل کی گئی یہ کتاب حدلاس اور اگر تورات مراد انجیل مراد تو اپنے اپنے ان اوقات کے اندر سب لوگوں کے لیے یہ ہدایت کا سبب تھا وہ ان ضرر فرقان فرقان حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی بعض محسرین نے اس سے مراد لی معجزات ان ضلع فرقان اللہ نے قرآن نازل کیا جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا یا اللہ نے انبیاء کو موجال دی جب قرآن کی اتنی صداقت اور اللہ کی توحید و وحدانیت اتنی بیان ہوئی ان الزین کا فروب اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ساتھ اللہ کی آیتوں کے کہ اب بھی نہیں مانتے اللہ عذاب شدید ان کے لیے سخت عذاب اور اللہ عزیز ہے اتنا غالب ہے کہ جب وہ کسی کو سزا دینے پہ آتا ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا اور انتقام لینے والا ہے جب وہ کسی سے انتقام لیتا ہے تو ساری دنیا والے لگے رہیں اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا بچا نہیں سکتا واللہ عزیز الم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیسائیوں کے سامنے یہ ساری چیزیں یہاں تک کہ اس سے آگے والی آیتیں بھی بیان کی مفہوم ان کا بیان کیا اب وہ عیسائی ظاہری طور پر تو مان گئے کہ واقعی آپ ٹھیک کہتے ہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ادا نہیں ہو سکتے لیکن اب پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا کہ جی ہم مانتے نہیں ہیں آپ کی بات کو مانتے نہیں ہیں انکار کر دیا اور انکار کر کے اٹھ کے چلے گئے لیکن ظاہر ہے اس انکار کی وجہ سے نہ قرآن کی شان کے اندر کوئی کمی آئی نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی آئی اگر بدبختی آئی تو ان کی آئی کہ حق کو جان کر کے حق کو سمجھ کر کے انہوں نے انکار کر دیا باقی انشاءاللہ اس کا اللهم إنا نسألك ربنا تقبل منا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد